اسماعیل بن زکریہ نے آمش مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے حکم سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند روایت کی البتہ اسماعیل نے کہا وَبَارِكَ عَلَى محمد اور اس سے پہلے اللہم نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو دس